سبق نمبر چوبیس اسبات کی تفصیل اللہ تعالی ہر مسلمان خاندان کو دین پر مضبوطی عطا فرمائیں اس سبق میں اسبا کی بات ہوگی جسم کے پٹھے کو بھی اسبا کہا جاتا ہے یہ کسی بھی خاندان کے اہم افراد ہوتے ہیں انہی سے خاندانوں کو طاقت ملتی ہے اسبا میت کے وہ رشتہ دار جو مرد ہوں اور کسی مرد کے واسطے سے میت کے رشتہ دار ہوں وہ میت کے اسبہ نصبی کہلاتے ہیں اسبا کے چار طبقے ہیں نمبر ایک میت کے اپنے فرو جز یا یوں کہیں کہ میت کی اپنی نسل بیٹا پوتا پڑ پوتا نمبر دو میت کے اصول یعنی جن سے یہ پیدا ہوا باپ دادا پر دادا نمبر تین میت کے والد کی نسل حقیقی بھائی باپ شریک بھائی حقیقی بھائی کے بیٹے باپ شریک بھائی کے بیٹے نمبر چار میت کے دادا کی نسل حقیقی چچا باپ شریک چچا حقیقی چچا کے بیٹے باپ شریک چچا کے بیٹے اسبات کا حکم وراثت میں اسبات کا حکم یہ ہے کہ ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے زویل فروز کو ان کے حصے دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ اسبات میں تقسیم ہوگا اگر زویل فروز میں سے کوئی زندہ نہ ہو تو سارا مال اسبات کو ملے گا اور اگر زویل فروز میں تقسیم کرنے کے بعد کچھ نہ بچے تو اسبات کو کچھ بھی نہیں ملے گا اسبات میں تقسیم اور ترتیب اسبات کے چار طبقے ہیں ان میں سے ہر اوپر والا طبقہ نیچے والے تمام طبقات کو میراث سے محروم کر دیتا ہے مثلا طبقہ اول بیٹا یا پوتا موجود ہوں تو نیچے کے تین طبقات کی چھٹی پہلے طبقے والے موجود نہ ہوں یعنی بیٹا یا پوتا موجود نہ ہوں تو دوسرا طبقہ حقدار بنے گا تب تیسرا اور چوتھا طبقہ وراثت سے محروم ہو جائے گا یہی ترتیب آخر تک چلے گی پھر ہر طبقے میں پہلا فرد اپنے بعد والے افراد کو محروم کر دے گا مثلا بیٹا موجود ہے تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا پوتا موجود ہے تو پڑ پوتے کو کچھ نہیں ملے گا پہلے طبقے والے موجود نہ ہوں تو دوسرے میں بھی یہی ترتیب چلے گی باپ موجود ہوگا تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا یہی ترتیب آخر تک چلے گی ہاں اگر ایک ہی طبقے کے ایک ہی نمبر میں کئی افراد ہوں تو ان سب کو برابر حصہ ملے گا مثلا پہلے طبقے میں پہلے نمبر پر کئی بیٹے ہوں تو سب کو میراث ملے گی بیٹے نہ ہوں مگر کئی پوتے ہوں تو ان سب کو میراث ملے گی یہی معاملہ ہر جگہ چلے گا مثلا ایک بھائی یا زیادہ بھائی ایک چچا یا زیادہ چچا خلاصہ زب الفروض سے جو مال بچے گا وہ اسبات کو مل جائے گا مگر اسبات اس ترتیب سے وارث ہوں گے پہلے نمبر ایک والے وہ نہ ہوں تو نمبر دو والے وہ نہ ہوں تو نمبر تین والے اس طرح آخر تک ترتیب یہ ہے نمبر ایک بیٹا نمبر دو پوتا نمبر تین باپ نمبر چار دادا نمبر پانچ سگا بھائی نمبر چھ باپ شریک بھائی نمبر سات سگے بھائی کے بیٹے نمبر آٹھ باپ شریک بھائی کے بیٹے نمبر نو سگا چچا نمبر دس باپ شریک چچا نمبر گیارہ سگے چچا کے بیٹے نمبر بارہ باپ شریک چچا کے بیٹے ہر پہلے نمبر والا اپنے بعد والے تمام نمبرات کو محروم کر دے گا ضروری بات اسبات میں رشتہ داری دور تک چلتی ہے مثلا پوتا نہ ہو تو پڑ پوتا وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا اسی طرح دادا نہ ہو تو پر دادا وہ نہ ہو تو اس کا والد یہی معاملہ سب اسبات میں ہے آج کل عمریں زیادہ نہیں ہوتیں اس لیے ہم نے معاملے کو دور تک نہیں کھینچا سوال آپ کہیں گے کہ پہلے طبقے میں بیٹا موجود ہو تو دوسرے طبقے والے محروم ہوتے ہیں مگر صورتحال یہ ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی باپ کو حصہ ملتا ہے جواب یہ ہے کہ باپ کو زبی الفروز ہونے کی وجہ سے حصہ ملتا ہے اسبہ ہونے کی وجہ سے نہیں یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ باپ بیٹے کے ہوتے ہوئے اسبا نہیں رہے گا اس کے زویل فروز ہونے کی حیثیت باقی رہتی ہے دیکھا آپ نے اسبات کی بحث کتنی آسان ہے ماشاء اللہ